سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اس کے بارے میں باتیں کم کرے اور ایک روایت میں ہے جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اسے چھوڑ دے حدیث نمبر ایک سو دو مسند احمد